مریم نے کہا میں تم سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم میں اللہ کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ